پیارے ہیں ان کی رفاقت اختیار کرو اور رفاقت میں بھی حسن رفاقت ہو یعنی رفاقت ہی رفاقت ہو کہ شیخ کا درد دل اور شیخ کی احسانی کیفیت شیخ کا معاف کرنا شیخ کا نظر جھکانا اور شیخ کا حاسدین کو معاف کرنا دشمنوں کو معاف کرنا اس کا غصے کو پینا یہ سب ہمارے اندر منتقل ہے ایسے رہنا چاہیے شیخ کے ساتھ سچے مشاعر اور بزرگان دین جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا جن سے بھی دین کا کام لیا گیا انہوں نے اپنے شعر کے ساتھ حسین رفاقت اختیار کی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا مجھے تو خود میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں سمجھتا لاکھ سارے محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں میں آیا نہیں لایا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں اپنے شیخ کی دعاؤں سے اپنے شیخ کی نگاہیں شیخ کی دعائیں مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت درد دل کی دولت اور درد دل ہر شروع ساتھ تشریف لاتے رہتے ہیں ان کے اگر لوگ سمجھتے ہیں درد دل کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے یہ والا درد دل نہیں یہ درد دل ہے سب اولی اللہ نے مانگا ہے حاجی عمد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ شیخ العدی صاحب مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ حکیم محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ مولانا ہے رحمۃ اللہ رہنا ان اکابرین کا نام بھی لیتے ہیں ان کے نام پہ مدرسے بھی کھولتے ہیں مگر جو ان کا طرز تھا کہ اپنے شیخ پہ فضا ہو حاجی امداد اللہ اتنے بڑے علم کے سمندر اپنے شیخ پہ فضا ہو گئے غیر عالم <laughs> حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ اور بڑے بڑے علم کے سمندر اپنے آپ کو فنا کر دیا اور میں اپنی مٹھائیوں کی فہرست جو پڑھی تھی کتابوں میں وہ کھانے کو ملی حاجی ملا اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی صحبت کی برکت سے ان کی صحبت میں ان کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے مجھے مٹھائیاں کھانے کو ملی ماشاء اللہ میں ہنساؤں گا بھی ان شاء اللہ آپ لوگ مجلس میں دین کو ایسا نہیں ہے منہ کھلا کے بیٹھتے ہیں انسان مفتی صاحب مشرف رحم مفتی فی صاحب دام درخت مالی میرے شیر کے خلیفہ ہیں عارف بلّہ رومی ثانی شیخ اللہ علیہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ ان کے خلیفہ ہیں پیر اور مرشد ہیں <laughs> جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گھر جوانی ہے تو میرا پیر ہے جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گھر جواب بھی ہے تو میرا پیر ہے ایفر سے علماء کرام بھی تعلق رکھتے ہیں اور یہ حضرت والا کی نگاہ نایا ہے اور شیخ الاسلام اللہ مفتی رفیع عثمانی صاحب پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب عمرے میں حاضری ہوتی ہے تو یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں جب بھی کوئی کتنا بڑا ولی اللہ مدینہ شریف حاضری ہو یا مکہ شریف تو یہ کہنا چاہیے تشریف لے گئے نہیں وہاں پہ حاضر ہو کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام ہے مکہ شریف میں اللہ تعالیٰ کا گھر اس لیے کوئی بھی اور علماء کا نام جائیں تو بولنا چاہیے وہاں پہ حاضر ہوں تشریف نہیں لے گئے وہاں پہ آپ بھی بیٹے جی دیجیے تھا ہماری زیادہ بائیں بیٹھے جن کی و انا واج راجعون جب لائٹ چلی جائے تو سنت ہے سب لوگ پڑھ لیجیے انا للہ و راجعون یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چراغ بجھ جاتا تھا تو پڑھتے تھے انا انا و الیہ راجعون پڑھ لیجیے سنت سنت کی برکت سے دلوں میں نور آ جائے گا بجلی گئی ہے مگر جس کے دل جس کے دل روشن ہے جن کا دل جگمگ جگمگ ہوتا ہے اس روشنی سے پریشان نہیں ہوتے یہ تو عارضی روشنی ہے اصل تو دل کی روشنی ہے دل کا دل کا نور ہے ماشاء اللہ سب لوگ مجھ پہ لائٹیں مار رہے ہیں <laughs> تو میرے شیخ فرماتے تھے لائٹ چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں لائٹ جنریٹر سے دوبارہ لائٹ آ جائے گی مگر اصل تو سنت کی برکت سے کے سی والوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے واپڈا والوں کو گالی نہیں دینی چاہیے بچے شور مچا رہے تھے ہاں لائٹ ہاں، چلی گئی اور بوڑھے لوگ بولتے ہیں کم بخت اسی وقت لائٹ جانی تھی کے <laughs> سی والوں کو گالیاں دیتے ہیں گالیاں سے کام نہیں بنے گا سنت کی اتباع کرنی ہے جب چراغ بجھ جائے تو ان للہ و انا الہی راجون جب مچھر کاٹ لے تو انا للہ و انا الہی راجون جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا راج راجعون یہ سنت طریقہ ہے سنتوں کی بارشیں کر دیجیے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی اور میرے پیارے شیخ میرے مرشد میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کی دھڑکن جن کے قدموں کی خاک جن کا ادنا خادم حاضر ہوا ہے حضرت والا فرماتے ہیں حضرت والا کا شعر ہے میرے پیارے شیخ کا کہ صحیح ہو گیا اچھا اوپر سے بھی کوئی مووی نہ بنائے ہاں مووی تو نہیں بن رہی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں مووی بنائے گا تو میں اس کو بدوا دوں سوچ لیجیے پھر <laughs> ہاں خبردار کسی نے مووی بنائی ہے تصویر کھینچی ہے ایسی روحانی مجلس اولی اللہ صالحین کا مجمع ہے ماشاء اللہ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں ہم بے سکینہ نازل ہو رہا ہے اس میں منکر کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا سب احتیاط کرنی ہے ڈیجیٹل ہو یا ڈیجیٹل کا باپ ہو احتیاط کیجیے اس سے میرے شیر سب احتیاط فرماتے ہیں وہاں خانقاہ میں لکھا ہوا ہے اب خانقاہ کیا ہوتی ہے صاحب یقین آیا تھی اور ضکین تسکی ہے نا جہاں دل کس سے غیر اللہ نکالا جاتا ہے وہ خانقاہ نہیں جہاں قبریں بنی ہوتی ہیں قبروں کو پوجا جا رہا ہے قبروں سے مانگا جا رہا ہے ہمارے اکابرین کی خانقاہ حکیم عمر کی خانقاہ جیسے تھی خالی اللہ شیخ العزیز مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ مولانا خلی رحمت سارا رحمۃ اللہ کی خدمت میں جاتے تھے بانی تبلیغ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ پینتیس سال جتیاں اٹھائی ہیں مولانا خلی رحمت رحمۃ اللہ تھرٹی فائیو ایئرس انگلش میں تھرٹی فائیو ایئرس <laughs> پینتیس سال جتیاں اٹھائی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا تبلیغ دعوت میں سارے عالم میں ماشاء اللہ سعودی عرب میں دبئی میں چائنا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جماعتیں جا رہی ہیں یہ ان کے اخلاص کہاں سے ملا ان کو اخلاص خانقاہ سے اپنے شیخ کی جوتیاں اٹھائی انہوں نے اس لیے تبلیغ حضرات کو بھی ضروری ہے علماء کو بھی ضروری ہے اور جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ضروری ہے قوی رفاقت اپنے شیخ سے مضبوط تعلق رکھیں جو اپنے کچھ لوگ اللہ والوں سے بیت ہو جاتے ہیں بہت بہت شوق ہوتا ہے ماشاء اللہ ہم اللہ والوں اتنے بڑے اللہ والے کے ہاتھ پہ بیت ہیں بیت ہو گئے بھی اصلاح کرواتے ہیں ہم اپنی بتاتے ہیں بد نظری کا مرض ہے بیوی سے کیسے اخلاق ہیں بیوی خوش ہے ہم سے <laughs> بولتے ہیں مرید بنا دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معاشر ہننا بالمعروف اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ کہ ہم شیر کو بتاتے ہیں میرے اندر تکبر ہے حسد ہے بوز ہے کینا ہے سارے گھر والے مجھ سے عاجز آئے ہیں یہ کیسا دین ہے کہ گھر والے عاجز آئے ہیں ٹھیک ہے دین پہ اگر آپ کو داڑھی رکھے نہیں دیتے یا پھر بولتے ہیں ہمارے ساتھ ٹی وی دیکھو آ کے اللہ کی نافرمانی کرو اس میں اطاعت جائز نہیں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں مگر ادب کے ساتھ کہ میرے والد صاحب میں آپ کا پیشاب پخانہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں جملے تو دیکھیے میرے شیف کے کہ اے میرے والد صاحب اور والدہ محترمہ میں آپ کا پیشاب پخانہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں مگر اللہ کی نافرمانی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا داڑھی نہیں صاف کروا سکتا آپ کے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھ سکتا آپ کے ساتھ نافرمانی کی تفریح میں شرکت نہیں کر سکتا اور ایک بات اور بتا دوں میں عام مولوی نہیں ہوں <laughs> صحیح بتا رہا ہوں بہت بڑے اللہ والے اتنا خالی ہیں ان کی خدمت سے حاضر رہا ہوں یہ عام تقریب مت سمجھیے گا بہت ہی خاص تقریر ہے اور ذرا کلیجہ کچھ باتیں ذرا کہاں ہے فروخت فروخت ہاں وہ بولتے ہیں آپ تو ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں <laughs> تو ذرا نس کرتے تھے نس مسلے بچے کے اس کو ڈراؤ تو ڈر جائے گا کیونکہ آپ لوگ تو پرانے ہیں ماشاء اللہ اس لیے کچھ باتیں بد نظری کے بارے میں ایسی پیش ہوں گی کہ آپ لوگ للہ اس پہ اعتراض مت کیجیے گا نفس کی اصلاح کی وجہ سے پیش ہوں گی بد نظری ہے ایسا ٹاپک عورتوں سے بچنے کا ٹاپک لڑکوں سے بچنے کا ٹاپک سبجیکٹ <laughs> شا سناتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے سب میرے شیخ کی ایک ایک بات الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت بالکل ایک ایک بات قرآن و حدیث سے ثابت کوئی بات ایک بھی ایسی نہیں ہے قرآن و حدیث سے خلاف اور میرے شیخ ایک ایک بات کا حوالہ پیج نمبر بھی بتاتے جیل نمبر بھی بتاتے ہیں پہلے میں جو اشار سنا رہا ہوں اس کو پہلے حدیث شریف سے بخاری شریف کا حوالہ ہے ان حکمت اور کما پالا علی السلۃ وسلام کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے اب دیکھیے کیسے حکمت بھرے اشعار ہیں اور میرے شعر کے اشعار یہ اشعار نہیں ہے درد دل ہے اکثر رات کے تین بجے کے بعد اشعار ہوئے ہیں رات کے تین بجے کے بعد پچیس یا چوبیس صاحب کرام شاعر تھے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور جہاد پر اشعار کہتے تھے خدا صدیقہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے لنا ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے سبحان ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک صحابی نے اشعار علیہ وسلم فرمایا اور سناؤ پھر فرمایا اور سناؤ پھر اور سناؤ اس طرح سو اشعار یہ عین سنت ہے میں سنت ہے صحابہ ادا کر رہا ہوں حسان میں ثابت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے کہ نہیں شاعر رسول بھائی ہاں میں ہاں میں ہاتوں کا ہاں میں ہاں بھی چاہتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کوئی سو نہ جائے وہ فروخت میں ابھی فریش ہو کر آئے میرے ساتھ آئیں ان کو نیند بہت آتی ہے مراقبے میں رہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ مراقبوں سے کام نہیں چلے گا گناہ چھوڑو سب سے بڑا سب سے بڑی عبادت گناہ چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا سب سے بڑی عبادت اور گنا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری گناہ اور ایک کی گنا ایک شخص ہے داڑھی ہے ٹوپی ہے عالم ہے حافظ ہے پاری ہے بیان کرتا ہے میں بھی بیان کرتا ہوں ہے نا مگر ایک برائی اس کے اندر یہ زبردست گناہ ہے تکبر کا ایٹم بم ایٹم بم ہے ایٹم بم ہاں یعنی داڑھی ہے ٹوپی ہے تبلیغ میں وقت بھی ہے عالم حافظ ساری یہ سب لوگ کی بات کر رہا ہوں اللہ والوں سے تعلق بھی ہے مگر اپنے آپ کو مٹایا نہیں مطلب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں تو حل والا فرماتے ہیں تکبر حدیث شریف میں آتا ہے میں نے اپنے شریف میں استاد بھی ماشاء اللہ تو حل والا سے پھر اچھا لباس پہننا ہاں جوتے موزے اچھے پہننا یہ کوئی تکبر نہیں تکبر کہتے کچھ اور یہ بھی بات فرمائی اس زمانے میں ایسے کپڑے مت پہنو لوگ تم سے دور بھاگے ہے اچھے لباس پہنو صاف ستھرا لباس ہو اجلا لباس ہو اس زمانے میں لوڑنا لوگ سمجھیں کہ چندہ لینے آپ ہے نا آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے اس طرح کرتے سب کے نظر ماشاء اللہ دیکھیے نظر کی بات آ گئی تھی تو وہاں بھی بھی مہر والی مسجد میں میں کیا تھا کہ نظر نظر حق حق شریف آتا ہے نظر کو تسلیم کرتے نا بچے کو لگ گئی وہ بیمار ہو گیا جی حضرت ملتان سے آئے انجینئر کھڑے ذرا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو میرے شیخ سے بیت ہے انجینئر ہے دیکھیے ماشاء اللہ کیسا نورانی چہرہ میرے شیخ سے بیٹھ ہے ملتان سے آئے اللہ کا شہر ملتان انجینئر ہے کیسے انجینئر ہے ماشاء اللہ چمکتی ہیں چہرہ ہاتھے میں بھی جانے جاؤ میرے شیر ایسے ہی ہے میرے شیر کی مزہ آ ستائیس اب ابھی کھڑے ہو جائیے یہ سر سید یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں انجینئر بن رہے ہیں تیسرے سال الیکٹرانکس انجینئر منہ دکھائیے اپنا مجھ سے بیٹھے ماشاء اللہ اور ابھی ابھی کراچی سے بس سے سیدھے ہی آتے ہیں چھٹی ہے بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ کھولیے کھولو کباب کہاں ہو کباب جو ہے پکانے تو کباب ہی پکائیے مگر اللہ والے بن کے دکھاؤ غریب وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ نہیں عجیب یہ جملہ سنیے میرے شیر کا جملہ غریب وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ نہیں بندہ میں جوشی کی تفریح نہیں کر رہا ایک ایک بات اپنے شیخ سے سنیں گے اگر کوئی غلطی ہوئی تو میرے نفس کی خباصت ہوگی کہ غریب وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ اور امیر وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ ہے اللہ غریب بھی خوش امیر بھی خوش <laughs> ہمارے دل میں اللہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا ہر آپ خواہشات کا خون کر لیں اپنی ایسی خواہشات جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان خوشیوں کو آگ لگانے سے آگ لگا دی ایسی خوشی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہے ہم ایسی لفظ لذت سمجھتے ہیں یعنی ایسی لذت جس سے نفس حرام مزہ لیتا ہے بد نظری کی لذت اور لڑکے جو ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں یہ لذت سینما کی لذت تصویروں دیکھنے کی لذت انٹرنیٹ پہ والے سائٹ دیکھنے کی لذت مایو مہندی کی حرام لذتیں بھابھی سے پردہ نہ کرنے کا حرام کام سالی سے برباد پردہ نہ کرنے کا حرام کام تو ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں جن کے جن سے رب میرا اے دوستوں ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ان کو خوشی خوشی آگ لگا دیجیے گنا گا کیا گنا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ گا گناہوں کو چھوڑ دیجیے ایک شخص ہے صرف فرض واجب سننا موقع ادا کرتا ہے مگر گنا نہیں کرتا پکا ٹھکا اللہ کا ولی ہے پکا ولی ہے پہ محرط فرض آنکھوں کا صحیح استعمال کانوں کا صحیح استعمال زبان کا صحیح استعمال ہاتھوں کا صحیح استعمال شرمگاہ کا صحیح استعمال یعنی صرف بیوی باقی سب احتیاط کریے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ہاتھوں سے نکالنا اللہ کی ناکامانی چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے میرے شیر کا شیر جو کرتا ہے تو چھپ کے اسی طرح خوش آباد آپ سے یعنی آپ بھی الٹے ہاتھ پہ چلے جائیے سیدھے ہاتھ پہ خوشی پہ جائیے اس کا میں بتاؤں گا بس سب دلیل مدلل بات دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی زنا نہیں کر رہے شراب نہیں پی رہے اسی کو گناہ سمجھ لیا تو کوئی بھی کام شریعت کے خلاف ہو گناہ ہے بس اور یہ مفتی آنے کا نام سے پوچھیے ہمارا مفتی فہیم اشرف صاحب دار والی سارے علماء علماء سے پوچھو اللہ والا کے ساتھ مل جاؤ اور اللہ والا بھی ہو پھر عالم عام ہے تو نور نارا نور ہے ماشاء بات یہ بھی چل رہی تھی ہر مولانا بات یاد آ گئی تو انہوں نے پینتیس سال مولانا خلیل احمد سارف علی رحمت اللہ کی لڑکی اٹھائی پینتیس سال جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کام دیا اس لیے سب لوگوں کو ضروری ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں اچھا ایک بات پچھلے دنوں فرما رہے تھے حضرت مالا کہ اس زمانے میں علماء سے مدارس سے لاکھوں علماء فارغ ہو رہے ہیں ہر ہر ہر سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے مگر امت میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا بتائیے بھائی کتنے مدرسے سے علماء فارغ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے مگر امت یہ اللہ والوں کے دل سہ سکتے ہیں نور نبوت حاصل نہیں کرتے اپنی بخاری شریف میں ناز ہوتا ہے مسلم شریف میں ناز ہوتا ہے نہیں مدرسے سے فارغ ہو گئے فوراً کسی اللہ والے جوتیاں اٹھائی تبلیغ میں وقت لگایا فوراً اللہ والوں کے پاس جائیے فرید خلیف ریاض صاحب رحمۃ اللہ جب تبلیغ سے واپس آتے تھے اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے دیکھیے فرید خلیل صاحب رحمۃ اللہ کے پاس تاکہ وجوہ کبر جو آگے میرے اندر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کسی انسان کو حقیق سمجھنا ہے تکبر ہے تاکہ ان کے شعر کے پاس جا کے اپنے نفس کی اصلاح کرو بہت ضروری ہے فلاح کا میں نے کامیاب ہو گئے فلاح پا گئے لوگ فلاح بڑا زبردست جملہ ہے عربی زبان کا یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو مل جائیں گی جس نے اپنا کروا لیا تذکیہ نفس کا ہوتا ہے اور نفس کا تذکیہ کوئی شیئر کرے گا خود بخود نہیں ہو جائے گا عادت اللہ اور سنت اللہ یہی ہے خود بخود تذکیہ نہیں ہوگا بخاری شریف پڑھنے سے تذکیہ نہیں ہوگا مسلم شریف پڑھنے سے تذکیہ نہیں ہوگا رجاء اللہ کی صحبت میں جانا اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا جو سچے اللہ جو مردان حق ہیں جو معاشرے کو خاطر نہیں لاتے جو سوسائٹی کو خاطر نہیں لاتے جو نفس و شیطان کو خاطر نہیں لاتے نفس و شیطان کے پاس چھوڑا دیتے ہیں ہاں ایسے لوگ ہیں موجود ایسے موجود ہیں میرے شیر ہیں ایسے اللہ کا شکر میرے پیر ہیں میرے ہیں کراچی میں موجود ہے ہم بولے کہ آپ شیر کی تعریف کر رہے ہیں لو بھائی ایک بات سن لیجیے للہ اعتراض مت کیجیے سن لیجیے ہر بات بدل کہ بتائیے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے بھی رحمت کر سکے پھر انبیاء کے وارث پھر میرے شیخ عالم ربانی ہیں سلطان ہیں ان کی تعریف کرنے سے بھی رحمت برسے گی کیونکہ ان سے ہم نے چلنا سیکھا ان سے استنجے کا طریقہ سیکھا ٹوپی پہننا سیکھا کپڑے پہننا سیکھا نظر چھپانا سیکھا معاف کرنا بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا سیکھا کوئی انکم ٹیکس کا کام کروا دے کوئی ہمارے سفارش کروا دے کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ سے ملا دے جو ہمیں لادانا سکتا ہے اس کی تعریف کرے بالکل ہے دین ہے اس لیے دین کی فہم اور سمجھ سچے اللہ والوں کی صحبت سے آتی ہے بتا رہا ہوں سچے اللہ والوں کی صحبت غلط پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو بولتے ہیں ہاتھ تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا اور کیا بولتے ہیں غلط پیر کہ بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا یہ غلط پیروں کی باتیں بتا رہا تو پچیس یا چوبیس صحابہ کرام اشار کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہاد کر اللہ تعالیٰ کی محبت تو میں سنت صحابہ ادا کروں گا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت اور آپ لوگ سنت نبی علیہ صاحب السلام آپ کے کان جو ہے ناز شریف سنیں گے ناز شریف کا سناؤں گا آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا وہاں بھی نہر والی مسجد میں پڑھی تھی کچھ ساتھی نہر والی مسجد کے بھی موجود ہیں اس میں بیچ بیچ میں کچھ دین کی باتیں بھی بتاتے جاؤں گا مجلس کے یہی مقصد ہوتا ہے مجالس جو ہوتی ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے دین اس میں مسجدی ہوتی ہے ہم اشعار سنائیں یا چپ بھی رہیں <laughs> دیکھیے قرآن کے اندر آتا ہے یا ایمان یادینہ آ حضرات بیٹھے اچھا جو سفید داڑھی والے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں یہ بھی میری کالی داڑھی مت دیکھیے دلہ آپ لوگ بس یہ دیکھیے کہ بہت بڑے اللہ والے کا سا خادم ستاسی سال کی عمر ہے نے اپنی پوری جہانی اللہ میں فدا کر دی ادھیڑ عمر اللہ میں فدا کر دیا اور اللہ والوں میں فدا کر دیا اور اس وقت ستاسی سال کی عمر ایٹی سیون ایئرس ان کا ادنا سا خادم حاضر ہوا ہے بہت بڑے اللہ والے میرے شیخ عارف مجدد بلّد بسر حاجی افسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے مرید تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نوے سال کی عمر میرے شیخ کے پاس آتے تھے فرماتے تھے آپ کے اندر سے تھانہ بھون کی خوشبو آتی ہے ماشاء اللہ تو وہ فرماتے تھے کہ آپ جو ہے حضرت حکیم اختر اس زمانے کے مجدد غزے بسر اور علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کو لگا دیا فرق بینی اور بین مولانا روم یعنی مولانا روم میں اور عارف حضرت مولانا شاہ حکیم اور اختر صاحب داؤ اللہ تم میں کوئی فرق نہیں کیونکہ میرے شیخ کے فارسی میں اشعار ہیں مصنوعی اختر کے نام علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ کے میرے شیخ کے محبت میں ایک پرچہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے روح کی بیماریوں کا علاج میں چھپ چکا ہے یا کابری سب میرے شعر پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ لوگ سب یہ اس کا نام ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ ماشاء اللہ میرے شیخ کے اشعار ہیں ناز شریف کے آپ لوگ بھی سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا کوئی شخص خاموش نہ رہ سکتا ان شاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں مدینہ شریف کی حاضری حاصل ہوگی ان شاء اللہ جب ہم مدینہ شریف کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے بتائیے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے خوش ہوں گے تو ہمیں زیارت بھی نصیب کروائیں بھائی اتنی تعریف کر رہا ہے اس کو وہاں بھجوا دو <laughs> وہاں کی زیارت کروا دو اس کا نام ہے یہ مدینہ شریف سے مدینہ منورہ سے واپسی کے احشار ہوئے تھے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بچے آپ کو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ اوپر والے اوپر بیٹھے ہیں <laughs> یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ دیکھیے میں تصور میں خزرہ کو لے آؤں گا للہ کوئی مووی نہ بنائے کوئی تصویر نہ کھینچے بالکل نہ کھینچے ورنہ اگر کسی نے کھینچ دی ہو تو ڈیلیٹ کر دے اللہ کی نافرمانی ہے احتیاط کرنی چاہیے اس یہ صبح یہ شام مدینہ یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ بارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح شام مدینہ یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے پیام مدینہ یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیا آپ ماشاء اللہ کہہ دیجیے ماشاء اللہ سنبھالنا کہتے رہیے تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ آپ لوگ مراقبے میں نہیں ہیں آپ لوگ میرے ساتھ دے رہے ہیں بھلا جانے کیا جام مینا عالم بھلا میں مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مد نظر ہے میں مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مد نظر ہے اب بار بار مدینہ شریف کا نام آئے گا آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا ٹھیک ہے یہ شعر ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ کیونکہ حضور صلی اللہ وسلم آپ کے آرام فرما میں ہر جگہ اس عرض کر رہا ہوں کیونکہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ لگ جائے گی تو گاڑی رکھنا آسان ہو جائے گا گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا زیر آئیں کی نظر پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا زنا ہے نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے معمولی گناہ نہیں ہے آنکھوں کا زنا کر رہا ہے چاہے شہبت ہو نہیں ہو عورتوں سے نظر بچانا ہے کیونکہ نامحرم عورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ نور کے اندر اس لیے نظر کو چکانا ہے چاہے دل کتنا ہی پاک ہو نظر پاک ہو اللہ کا حکم ہے اس لیے نظروں کو چکانا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ مل کے سب آخر والے بھی پڑھیے گا بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے جو وہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ جب وہ اس سے جو مٹی مس ہو رہی ہے جو مٹی کش ہو رہی ہے وہ کابۃ اللہ سے بھی افضل ہے اللہ عرش اعظم کرسی سے بھی افضل ہے امام مالک رحمۃ اللہ جو مٹی مس ہو رہی ہے تو جو سنت سے مس ہو جائے گا جو سنت سے ٹچ ہو جائے گا اس کا کیا مقام ہوگا سوچیے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 والے کالی کمنی والے ہم بھی نام لیتے ہیں دیکھیے ہم کیسے نام لے رہے ہیں کیسے مزے سے لے رہے ہیں میرے شیخ ہمارے اکابری سب ناز شریف پڑھتے تھے اور سنتے تھے باقی اللہ سنتے تھے ناز شریف سارے اکابری یہ صرف اہل رسومات ہی پڑھتے ہیں وہ لوگ تو شیرکیاں ناز شریف پڑھتے ہیں ہم تو صاف ستھری ناز شریف پڑھتے ہیں ماشاء اللہ شیر کی بو بھی نہیں ہے کہیں محبت ہی محبت بری تو آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے مدینہ مدینہ دیکھنے سے کام نہیں بنے گا ہم لوگ اپنی تھوڑی انرجی ویسٹ کیجیے <laughs> توانائی کو استعمال کیجیے بوڑھے بھی پڑھے بچے بھی پڑھے ادھر عمر والے بھی پڑھے بولے کہ یہ کیسا بیان ہو رہا ہے یہ ایسے ہی بیان ہو رہا ہے <laughs> ایسا بیان سنائے گا ماشاء اللہ چاہ اچھا سناتے ہیں مگر بیان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے پھر باتیں بتاتے جا رہا ہوں ایسا ایسا ذرا عشق کی آگ لگا کے پھر ان شاء اللہ نظر بازی کی بات بھی ہوگی کینسر پھیلا ہوا ہے یعنی کا ہر کسی کو مزہ مگر آپ کو آسان طریقہ بتاؤں نہ تو بچانے کا تو پڑھیے آپ سمجھ سال ساتھ مدینہ वो तो समझ गए ना हर वाला عجب خال قلب و جگر دیکھتے ہیں عجب خالق قلب و جگر دیکھتے ہیں سبحان اللہ پھر آگے میرے پیارے شیخ فرما رہے ہیں سچے عاشق رسول ہیں امن والے ہیں ہر میں ماننے والے نہیں ہیں <laughs> اپنی جان فدا کر دی میرے شیخ کا شعر ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میر ور عاقبت للمتقین انجام تو مستقی میں ہاتھوں میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اگر میں گاڑی رکھ تو مگر کیا ہو جائے گا اگر میں شادی کی مگر سے اس کا بچہ پیدا ہوا کاش کے اگر میں شادی کی مگر سے اس کا بچہ پیدا ہوا کاش کے اگر مگر سے کام نہیں چلے گا حکیم محمد نے شخص نے کہا کہ حضرت جب سے میں گاڑی رکھی ہے تو لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے عجیب جواب دیا فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو قیامت کے تم کو رونا نہیں پڑے گا کتنا پیارا اوپر نکلے گا اور ایک اور دفعہ ایک اور جواب نے فرمایا تم بھی تو لوگ ہو لگائی تھوڑی ہو لوگ ہو نا لگائی تو نہیں ہو فیمیل تو نہیں ہو میل بھی نہیں ہو میل ہو ماشاء تو اس لیے گاڑی رکھنے سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ سارے خاندان میں اعلان کر دینا چاہیے کلیجا تھام لو ہوگی اب میں گاڑی رکھتا ہوں ماشاء اللہ اور کیا ہے شیرانہ مزاج رکھنا چاہیے بابا شیر کی داڑھی ہوتی ہے شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی ہے نا چڑیا گھر میں یہاں پہ زو تھا یا چڑیا گھر یہاں حیدرآباد میں زو تھا وہ ببل شیر بھی تھا اس کی ایک مٹھی داڑھی بھی تھی بٹے بال بھی تھے وہ کیسے حضرت ماشاء اللہ پورے اچھی طرح دانت صاف کرتے ہیں ان کے دانت بہت چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی چمکا دیں گے اور دل چمکے گا ذکر اللہ شیر سے پوچھے یہ نہیں کہ ہر وقت گھڑا در تصویر گھوم رہی ہے اس زمانے میں گھڑا در تصویر گھمائے گا سن لیجیے یہ بات ہے اس زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ کے جو ذکر کرے گا پرانے بزرگوں کے جو ذکر کرے گا پاگل ہو جائے گا پاگل ہو جائے گا ہندو بندر جائے گا صحیح بتا رہا ہوں اب آپ بولیں گے شیخ العزیز دیکھیے اتنا ذکر کرو لوگ تمہیں مجنون سمجھے اس کا مطلب بھی سمجھے ہر مولا مفتی فیملی صاحب رام پورا مانی رشید فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک لاکھ کی تصویر پڑے گا دس لاکھ دفعہ دس ہزار دفعہ ذکر کرے گا اس کو کوئی مجنون نہیں کہے گا مگر جب داڑھی رکھ لے گا جب ٹپنے کھول لے گا جب بھابھی جب بھائیو مہندی میں شرکت نہیں کرے گا جب T V V C R cable سے بچے گا اب بولیں گے آپ پاگل ہوئی ہے اللہ بتا رہا ہوں ذکر دو قسم کا ہوتا ہے ایک پازیٹیو ذکر ایک نیگیٹو ذکر ہے نا ایک مثبت ذکر ایک منفی ذکر مثبت ذکر اشراق چارج عوابی تحجد منع نہیں کر رہا ذکر اللہ کرنا تلاوت کرنا یہ مثبت ذکر ہے اور منفی ذکر ہے سارے گناہوں کو چھوڑ دینا خصوصاً اس زمانے میں نظر کی حفاظت کرنا اس سے دل ٹوٹے گا ہے نا دل ٹوٹے گا اور پھر اس کے بعد پھر لوگ کہیں گے جب بھابھی سے پردہ کریں گے ارے ملا ہو یہ پکا ہو لوگ مذاق اڑائیں گے تم کو یہ شعر پڑتی ہے دیکھنے والوں اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا دے اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا دے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے میرے شیر کا شعر خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے شیخ کی ڈانس سے میں نکلتا ہے میں شیخ نہیں ہوں شیخ کا غلام ہوں اللہ عالم کا اپنے آپ کو جو شیخ کہتا ہے شیخ نہیں ہے میں ہاں، اور کیا اللہ والا بننا فرض اللہ والا بننا فرض اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا حرام تو ان کو میں ڈانٹ رہا تھا یہ مجھے آگے شیخ بتا رہا میں کچھ اور سوچ رہا تھا اپنی سمجھ کو بالائے کار رکھو جب شیر کی مجلس سے بیٹھے یا اپنے اللہ اپنے غلام کی مجلس سے اپنے علم وغیرہ کو سب کو ذرا پیچھے رکھیے اپنے تقدس ماضی کو اپنے پاس رکھے آنا چاہیے خواجہ صاحب نے حکیم محمد خانی اللہ اتنے بڑے مجدد ان کو لکھا تھا خط میں کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا دیجئے مٹا